نحمد و علی رسول کریم اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیاری عزیز اور محترم میری حاجی بہنوں اللہ کی مہمانوں آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنی ان حاجی بہنوں سے مخاطب ہوں جو ایک بہت بڑا مقصد لے کر اور ایک بہت بڑے فرض کو ادا کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں حج کیا ہے میں بھی سوچتی ہوں اور آپ بھی سوچ رہی ہوں گی اگر میں ایک جملے میں یہ کہوں کہ حج کا مقصد تو ارادہ کرنا ہے لیکن کس چیز کا ارادہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا ارادہ کرنا آپ دیکھیے گا کہ اس سے میں نے کیا پانا ہے میں اس سے کیا حاصل کروں گی بہت ساری باتیں آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے مجھے اللہ نے زندگی میں ایک ہی بار حج کرانا ہے تو آخر حج سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے میرے ذریعے سے تو آپ کو یہ لگے گا کہ پوری نصیب کے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ تو دوسرا جملہ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیے گا کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے مجھے یوں لگا حج جو ہے وہ ایک ڈیمو ہے ہماری پوری زندگی گزارنے کی ایک ریہرسل ہے جو مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہے میں لباس کیسا پہنوں گی کہ اپنی پوری زندگی جب اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا اور اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا تو جس میں ہم نے سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ عورت جو ہے وہ لباس تبدیل کرتی ہے جیسے ہم حج میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں مرد اپنا احرام کی دو چادریں باندھ لیتے ہیں کہ میں تو تیاری کرنے لگا ہوں امیر ہوں غریب ہوں نیک ہوں بد ہوں چھوٹا ہوں بڑا ہوں مجھے یہی لباس پہننا چاہیے جس میں نہ عمارت کی شان ہو اور نہ ہی غربت کا کوئی معاملہ ہو ایک عام سا سادہ سا لباس جو مجھے میرے کفن کی یاد دلاتا رہے عورت پورا سادہ لباس پہنتی ہے کہ اس کے لباس کی یہی حدود ہیں اور وہ طرح لباس جو ہے پوری زندگی اپنا لباس اسی انداز سے پہنے کی جو پاک صاف ہوگا اور ساتین ہوگا اب وہ لباس پہننے کے بعد آپ نے ہم, فوراً نیت کر لیتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم آٹھ دن حج کو چلے جاتے ہیں مینا میں مینا میں جب جاتے ہیں تو مینا کیا ہے آپ نے دل میں یہ بات سوچ لی ہوئی تھی کہ میں تو یہ حج کر رہی ہوں تو میرا تو مقصد اللہ کی محبت کو پانا اور اللہ سے محبت کرنا ہے میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جا رہی ہوں اس لیے یہ میرا ویٹنگ روم ہے اور وہاں پر جانے کے بعد مجھے سوچنا ہوگا کہ مجھے اپنی زندگی بکیا کیسے گزارتی یہ آٹھ اس کو یوم تربیہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا آرام کر لیں اور بیٹھ کے سوچیں انتظار گاہ میں بیٹھ کے کہ مجھے کل جب رب کے پاس جانا ہوگا اور رب پر جلوہ فرما ہوگا تو مجھے ان سارے سوالوں کے جواب تیار کرنے ہوں گے جو مجھے دینے ہیں کسی نے ایک جملہ یہ کہا تھا نا کہ عذاب کی فکر نہ کرو حساب کی تیاری کرو تو مجھے تو سارے سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ سوال کون سے ہوں گے جو مجھ سے ہوں گے اور وہ سوال جو ہے میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ سوال ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دیں عمر کن کاموں میں گزاری جوانی کہاں صرف کی تیسرا مال کہاں سے کمایا چوتھا مال کہاں خرچ کیا اور جتنا بھی علم تھا اس بار کتنا عمل کیا میں یہاں سے یوم تربیہ والے دن اپنے ویٹنگ روم میں بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے آج کا دن جو گزارنا ہے وہ کیسے گزارنا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جب اگر آپ مسافر ہوں گے تو آپ جلدی سے کثر نمازیں پڑھ لیں گی ویسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینا میں کثر نمازیں ہی پڑھی تھیں لیکن اگر آپ کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کو نمازیں اپنے اپنے اوقات میں پوری پڑھنی ہے تو یہاں پر تو مجھے کوئی جھگڑا نہیں کرنا مجھے تو صرف یہ سوچنا ہے کہ مجھے کل جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے جہاں کا جہاں کمی ہے اس کے لیے مجھے بھرپور دعائیں کرنی ہے جو کام مجھے کرنا ہے اس کے لیے خوب التجائیں کرنی ہے جو غلطیاں مجھ سے ہو چکی ہیں ان کے لیے پوری کی پوری مغفرت اور معافیاں مانگنی ہے کیونکہ مجھے تو کل صبح عرفات کے میدان میں حشر کے دن کی یاد کے لیے جانا ہے آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کیا سوچنے پر مجبور کر رہا ہے اور کتنا رب العالمین پیارا ہے جو آٹھ ذیل حج کے بعد نو ذیل حج کو ہمیں ایک ریسل کروا رہا ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین پر جلوہ فرما ہے اور پوچھ رہا ہے میرے بندے تو نے زندگی کہاں گزاری کیسے گزاری تو آپ ذہن میں بار بار یہ سوچ رہی ہوں گی آپ کے اندر آئی بھی ہوگی آپ کے اندر رکت بھی ہوگی اور آپ یہ کہیں گی کہ یہ اللہ میاں یہ کیا چیز ہے یہ نمازیں بھی آپ نے مختصر کر دی یعنی عرفات والے دن زور اثر اللہ کے نبی نے ملا کر پڑھی تھی جمع صلاحتین جس کو ہم کہتے ہیں اس دوران خطبہ دیا تھا اثر زور اثر ملا کے پڑھی تھی اور اس کے بعد آپ اپنی اٹھنی پہ باہر آ گئے تھے جبل رحمت کے پاس اور تمام لوگ بھی حاجی بھی عام طور پر خیمے سے باہر آ کر خوب دعائیں مانگتے ہیں انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ آج اشر کا میدان ہے اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے کہ یہ تو دنیا میں میں نے بھیجا تھا بتا کتنے سوالوں کے جواب تم نے تیار کر لیے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ایک ہاف ایئرلی ایگزام ہوتا ہے اور ایک سالانہ ہاں ایگزام ہوتا ہے وہ یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے دن بعد ہونا اور کب ہونا زندگی کا تو کسی کا نہیں پتا لیکن وہاں کھڑے ہو کر اللہ ضرور یہ ریسل کروا رہا ہوتا ہے اور میں اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہوتے ہیں یعنی آپ دیکھیے گا کہ آنسو آپ کے بہتر چلے جائیں گے آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ کتنی غلطیاں میں نے کی کتنی کوتاہیاں میں نے کی اور یاد آئے گا اللہ ان کا بھی حساب دینا ہے اپنے بچوں کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ پوسے کو سیکم نعرہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا بچایا تھا کہ نہیں بچایا تھا لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا تھا نہیں کہ بتایا تھا آپ کو لگے گا کہ زندگی سو سو کر گزاروں رو رو کر بھی گزاروں تو بھی حساب تو دینا ہے لیکن یہ کتنی تسلی ہے کہ قدم قدم پر تجھے صدا نہ دوں اگر تو کیسے کاٹوں گی عمر کا یہ سفر آپ کو لگے گا کہ یہ پانچ گھنٹے تو یوں گزر جائیں گے کہ میں نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے اپنے بچوں کے لیے مانگنی ہے اس نے بھی تو کہا تھا اللہ اس کی بھی دعا قبول ہو جائے اس نے بھی تو مجھے یہ فلاں بات بتائی تھی اس کی بھی قبول ہو جائے رب العالمین آج تیرے در پہ کھڑی ہوں آج اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو کہیں کی بھی نہ رہوں گی تو نے یہ فرمایا تھا اور حدیث کا مقوم یہ ملتا ہے ہمیں یہ دن جو سچی توبہ کر کے آتا ہے شیطان ادین اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے پچھتا رہا ہوتا کہ میں نے اتنی محنت اس بندے پر کی ہے تو سچی معافی مانگ کے آ گئی ہے یہ تو مخلص توبہ کر کے آ گئی ہے اس کی تو توبہ توبہ تو نسو ہو گئی ہے اور اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا پاک ہو کر حاجی آئے گا جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا دل کا رخ بھی اللہ کی طرف توجہ بھی اللہ کی طرف منہ بھی قبلے کی طرف اور سارے کے سارے لوگ بار بار اللہ کو یاد کر رہا ہے حالانکہ بچوں سے جدا ہے لیکن اس کو لگتا ہے یہ عارضی جدائی ہے بار بار دعا مانگتا ہے اللہ جی یہ عارضی جدائی ہمیشہ کی جدائیوں میں نہ بدلنا مجھے بھی اپنا بہترین بندہ بنانا اور میری اولاد کو بھی اے اللہ تو اپنا بہت ہی متی اور پرمبردار بنانا آپ کو یوں لگے گا کہ آپ ارفات کے میدان میں اشر کے میدان میں کھڑی ہیں حرکت ہے اجتماعیت ہے اور محنت ہے محبت ہے اور پھر آپ کی زندگی آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ اللہ میاں اب میں جو ان سوالوں کے لیے کھڑی ہوں یہاں پر مجھ سے وہ کام لے لے جو میں اب تک نہ کر سکی اللہ اس کے لیے ہمت بھی دے اللہ جرت بھی دے اللہ وہ اعتماد بھی دے وہ علم دے وہ عمل بھی دے وہ صلاحیت بھی دے وہ اللہ نے تو کہا کہ امام الانبیاء تمام حضرت ابراہیم امام الناس ہیں اور وہ جو حرم ہیں انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری تو نے مجھے پیدا کیا مجھے اشرف المخلوق بنایا پھر مجھے مسلمان بھی بنایا تو ہی میری قیمت لگائے گا کہ میں کس طرح کی جنت میں جاؤں گی میں کون سی خریدار بنوں گی تو نے مجھے زندگی بھی دی عمل کے لیے مہلت بھی دی میرے سامنے ٹارگیٹ بھی رکھ دیا کہ تو اللہ کی رضا کو پا جا تو اللہ کی جنت میں جانے کے قابل بن جا اور دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھا تو اپنی زمین پر اللہ کی زمین میں جاہلیت کے ان تمام نام لیباؤں کے سامنے تو اپنے حصے کی چراغ جلا کے جا تو آپ کی اور میری سب سے بڑی تمنا کیا بن جائے گی کہ کچھ بنی بنوں یا نہ بنوں اچھی مسلمان تو بن جاؤں مجھے اچھا انسان بنا مجھے اچھا مسلمان بنا اور اس کے لیے اللہ سے آپ یقین کی دولت ضرور مانگیے گا دل کی یکسوئی نف کی پاکیزگی ہمت اور براہ ضرورت کی برامانی عمل کے لیے استقامت پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو یاد آتی چلی جائیں گی اور آپ کہیں گے یا اللہ یہ منا سا ٹکڑا اسلام کا قلعہ بنا دے یہ میرا پاکستان باقیتا پاک اسلام بنا دے اللہ جی وہ کام جو کوئی نہ کر سکا کوئی تو کرے گا مجھے ویسا بنا دے کہ میں یہ کام کر کے جاؤں میں اسلام کو سر بلند کر کے جاؤں اسلام تو ہے ہی سر بلند یہاں آ کر تو یہی میں دیکھ رہی ہوں نہ زبان کی بات ہے نہ قومیت کی بات ہے نہ قومی اور مال و زر کی بات ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے کون نیک ہے کون بد ہے کون امیر ہے کون غریب ہے کون بادشاہ ہے کون غلام ہے سب تیرے دربار میں کھڑے ہیں اللہ جی اور آپ نظر ڈالیے گا آپ کو عرفات کا پورا میدان ایسے ہی نظر آئے گا کہ رو رو کر لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کسی کو کوئی ہوش نہیں کوئی جبل رحمت کے پاس کھڑا ہے کوئی اپنے خیمے کے پاس کھڑا ہے کوئی بیٹھ کے مانگ رہا ہے کوئی کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے اور بار بار اللہ جی ویسا بنا دے جیسا تو اکثر مسلمان مجھے بنانا چاہتا ہے اللہ جی وہ کام لے لے جس کے لیے تو نے مجھے امت مسلمہ بنایا اور آئے پوری امت مسلمہ کو تو نے لا کے یہاں کھڑا کر دیا مجھے ان سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا میں تیرا دین سر بلند کرنے کے لیے آئی ہوں بلند کر کے جاؤں گی تمام گور کو سرنگو کر کے جاؤں گی تو پھر آپ اللہ سے سارے مہربان اللہ سے کہہ دیجئے گا ہمارا دل کے زنگ دھوک کر دے سیاح دور کر دے دھو ہمارے دل کو برف سے اولو سے اور ٹھنڈے پانی سے اللہ جی میرے دل میں کسی کے لیے محل رکینا نہ رکھنا اللہ جی مجھے ایسا بنا دے کہ کوئی میرا دامن پکڑ کے یہ نہ کہے کہ اس نے مجھے یہ دینا ہے اور میں نے اس سے یہ لینا ہے میری کمائی ایسی پاک کر دے جو آرام کی آمیزی سے پاک ہو اے میرے مولا یہ جو پانچ سوال ہوں گے کہ مال کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا نہ میرا شوہر ایسا بنانا نہ میرے بہن بھائیوں کو ایسا بنانا نہ میرے بیٹوں بچوں کو ایسا بنانا کہ کوئی حرام کمائی کی طرف جائے اور میں تیرے پاس جاؤں تو میں کہوں لبیک اللہ لبیک تو آپ کہیں لا لبیک لا لبیک تیرے نہ کپڑے پاک ہیں اور نہ تیرا کھانا پاک ہے تیرا لبیک کیسے قبول کروں تو ہے میرے مالک میری کمائیاں بھی پاک پاک کر دے مجھے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنے والا بنا دے میرے دل میں شوق اور جستجو نیکیوں کی لگن لگا دے میں مواقع تلاش کرتی رہوں میں ڈھونڈتی رہوں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے اے اللہ مجھے تو نیکیوں کے ہیرے تلاش کرنے ہیں تیرا قرآن ان ہیروں سے بھرا پڑا ہے اور پھر اس کے بعد جب مغرب ہو جاتی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے کرتے آنسو بہاتے بہاتے آپ کہتی ہیں مغرب ہو گئی جلدی سے پڑھ لیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فضل بن عباس نے کہا تو آپ نے کہا نہیں مغرب تو آگے ہے اور آپ مزلفے کی طرف چل پڑتی ہیں آپ دیکھتی ہیں ہزاروں کا نہیں لاکھوں کے لشکر ہیں اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم نے تربیت کرنی ہے معذن بن ناز نہ ہر ایک نہیں کر سکتا یہیں بلا لو ہزاروں کو نہیں بلاؤ لاکھوں کو بلاؤ سب کو بتاؤ زندگی کیسے گزارنی ہے سب کو بتاؤ زندگی میں آخرت کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے سب کو میدان اشر میں کھڑا کرو سب کو بتاؤ کتنی تیاری ہو گئی ہے اور کتنی باقی رہ گئی ہے پھر آ جاتی ہے مزلفہ تو کوئی پیدل جائے گا کوئی بسوں میں جائے گا کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے لیکن بارہ جتنے بجے بھی پہنچتے ساتھ آپ فٹافٹ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وضو کرتی ہیں اور آپ نے کہا تین فرض مغرب کے پڑھنے ہیں اور دو فرض مجھے عشاء کے پڑھنے ہیں اور متر پڑھنی ہے تو سب سے پہلا کام تو ہم یہی کریں گے جتنے بجے بھی آپ پہنچیں گی آپ جا کر وہاں نمازیں دونوں ملا کے ادا کریں گے پھر آپ کو خیال آئے گا یہ تو شیطان تو مجھے قدم قدم پر بہ آئے گا انہوں تو ابراہیم کو بھی نہ چھوڑا نا کتنے کتنی طاقت کے ساتھ وہ آ گیا تو اب رہا اپنے لشکر لے کے تو اللہ نے کنکریاں پھینک پھینک کے مارا تھا میں بھی یہاں سے کنکر چن لوں اپنے بڑا وہاں سے کنکر چنتی ہیں کوئی سات چنتا ہے کوئی انچاس چنتا ہے کوئی ستر چنتا ہے بارہ پیارے نبی نے سات کنکر چنے تھے آپ نے بھی چن لیے آپ پیارے نبی نے باقی کنکر مینا سے چنے تھے اور آپ چن لیتی ہیں پھر اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں ارے پہلے تو خیمہ تھا یہاں خیمہ بھی نہیں ہے ہاں اللہ زندگیاں تو کیسے گزریں گی آپ بار بار سوچیں گی کہ اللہ جی تو نے پہلے گھر لیا پھر خیمہ دیا اب تو نے خیمہ بھی لے لیا اب کیا میں فرش پہ سو گی ہاں چادر بچھا لو چٹائی بچھا لو یہی جاؤں اور اس رات کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے بہت تھکے تھے راجت بھی نہیں پڑی پھر رات ہی رات کو یہ حضرت سودا نے کہا کہ ہم بڑوں کو تو عورتوں کو تو بھیج دیں تو آپ نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ جاؤ بوڑھوں کو کمزوروں کو عورتوں کو تم لے کے مینا چلے جاؤ تو اگر کسی کی مجبوری ہے تو آدھی رات کو بھی مینا جا سکتا ہے لیکن آپ وہاں موجود رہے اور آپ نے فجر اس دن ذرا جلدی پڑھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر قیام کیا جس کو ہم وقوف مزلفہ کہتے ہیں اور آپ وہاں پر بیٹھ کے دیر تک دعائیں مانگتے رہے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دعائیں جو آپ کی بعد میں قبول ہونے سے رہ گئی تھی وہ یہاں مظفہ کے قیام کے وہاں پر منظور ہو جائیں گے پھر ہم سب بنا چلے جاتے ہیں یہ مظفہ کی رات بھی عجیب رات ہے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ٹریننگ ہماری کرنی ہے آپ رات بیٹھ کے سوچتی رہیں گی سوچنے کا بعد کام ملے گا کہ میں سو جائیں گی تکی ہوئی ہوں گی یہ اللہ جی آپ ہمیں کیسی کیسی ہماری تربیت کر رہے ہیں کیا امت مسلمہ کو ایسے زندگی گزار دی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے دنیاوی اسٹیٹس کی کہ کس نہ کس برینڈ کا احرام پہنا ہوا ہے اور کس نہ کس برینڈ کا جو ہے نا وہ بایا پہنا ہوا ہے آپ سب مینا چلے جاتے ہیں وہاں سے پھر آپ بڑے جمرات مطلب بڑے جو کہتے ہیں نا بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آتے ہیں جس کو ہم جمرائے اقبا کہتے ہیں اور آپ دن میں یہ سوچ لیتی ہیں آپ کا سارا سفر سوچ کا سفر ہوتا ہے غور و فکر کا سفر ہوتا ہے اللہ جی اگر اس راستے میں شیطان بھی آئے گا تو اس کو بھی کنکریاں مار کے بگا دوں گی اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شیطان کو کنکریاں مارتی ہیں جب جب شیطان آئے گا میں یہی سلوک کروں گی اور وہ دن آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم ہے آپ نے وقوف مزلفہ کیا تھا یہ آج دس علاج ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ نے مینا سے جا کے شیطان کو کنکریاں ماری بڑے شیطان کو پھر آپ واپس آئیں آپ کے پاس جو ٹوکن نہ ہوتا ہے قربانی کا پہ ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے وقت قربانی ہو گئی یعنی یوم نہر کو قربانی بھی ہونی ہے آپ کو لگے گا کیا یہ قربانی اتنی اہم ہے آپ نے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ بظاہر تو قربانی اسماعیل نے دی ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم گئے لیکن کیا کسی اور کی بھی قربانی تھی اس ماں کی قربانی جب وہ میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی حاضرہ نے اسماعیل کا اسماعیل کا ہاتھ حضرت ابراہیم کو پکڑایا ہوگا تو اس ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ کیسے میں تو اس کو پیاس بھی نہیں لگنے دیتی تھی میں تو اس کے پیاس کے لیے بھی کے دوڑ دوڑ کے چکر لگا کے آئی کہ میرا بچہ پیاسا بھی نہ رہے اور آج یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میں تو نہ وقت کی قربانی دے پاتی ہوں نہ کبھی آرام کی قربانی دے پاتی ہوں نہ ماں کی قربانی دے پاتی ہوں میں کیسی اجن ہوں مجھے تو کتنی قربانیاں دینی ہیں بار بار آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا مجھے اگر کسی نے ذرا سا کوئی دھکا بھی لگا دیا تو خیر ہے کون سا مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے مسافر ہوں چلی جاؤں گی دنیا میں جو آیا ہے کاننا کا غریب نو آبرصہ سبھی وہ اجنبی ہے یا راہ کا مسافر ہے زندگی تو مجھے ایسے ہی گزار دی تو مجھے کیا پرواہ یہ کسی کا دھکا لگ گیا یا کسی نے میری چپل پہن لیا اور کوئی میری جگہ پر آ کے سو گیا کوئی بات نہیں دو راتے تو سونا میں کہیں اور سو جاؤں گی میں بیٹھے بیٹھے بھی رات گزار لوں گی خیر ہے وقت گزر جائے گا میں کو یہاں لڑائیاں کرنے تھوڑی آئی ہوں یہ تو امن کی جگہ ہے حاجی تو امن کا پروانہ ہے حاجی کو تو ہر جگہ لگتا ہے کہ نہیں چھوڑو در گزر کر دو کچھ نہیں ہوتا یہ امن کا گھر سے وہ آیا ہے وہ احرام باندھ کر تو لوگوں کے لیے معمون ہو گیا اللہ نے تو یہ مہینے بھی معمون کر دی راستوں میں بھی کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے تو میں کیوں جو باتوں میں لڑائی جھگڑا کروں اے اللہ تو میرا جا نرم کر دے اے اللہ تو میرے غصے میں اعتدال پیدا کر دے تو مجھے اپنے اخلاق کی تصویر بنا دے وہ ہے نا کہ ہے یہ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں ایسا کیسے ہوگا کہ میں ہیروں کی کان میں آؤں اور پتھر لے کے جاؤں میں نیکیاں کمانے آؤں اور خالی ہاتھ چلی جاؤں مجھے تو بہت محنت کرنی ہے مجھے تو یہی سے ہیرے لے لے کے جمع کر کے جانے ہیں اور پھر آپ دیکھتی ہوں گی کہ پھر آپ آپ نے کہا کہ چلو میرا بحرام ہماری قربانی ہو گئی اب میں نے اپنا احرام کھول لیا جس کو ہم تحل اول کہتے ہیں آپ نے نہا دھو کر لباس تبدیل کر لیا آپ نے اپنے بال جو ہے وہ ترشوا لیے مردوں نے منڈوا لیے عورتوں نے ترشوا لیے پھر آپ کہاں جائیں گی دوبارہ اپنے مرکز تباہ زیارہ کرنے کے لیے اصلی ہیڈ کوارٹر کہ جاؤ جا کر سرخ بتا کے آؤں اللہ رب العالمین کو آپ نے مجھے سکھایا تھا نا اتنے دن کی میری ٹریننگ کی تھی نا کہ میں ایسی بن جاؤں اور ایسی بن جاؤں اللہ جی سرخرو کامیاب واپس آئی ہوں غلطیاں کو تائیاں نہیں کی جو ہوئی تھی اس کی معافی دے دے اور ہیڈ کوارٹر میں جا کر بتا کے آؤں گے میں تو ان کو مار کے آئی ہوں پتھر میں نے شیطان کے شیطان اور کے کے چیلوں پیچھے نہیں چلوں گی اللہ رب العالمین تو نے قرآن میں جو ہیروں جیسے مجھے احکامات دیے میں تیرے پیچھے چلوں گی میں بھی آپ کی زندگی گزاروں گی اللہ جی آج میں آ گئی اس سپاہی کی طرح جو ڈیوٹی کر کے کامیاب واپس لوٹا ہے اور دیوانہ باد اس گھر کے پاس دوڑ رہا ہے لباب کر رہا ہے وہ عاشق پوچھ رہا ہے اللہ جی آپ نے قبول کر لیا بنا تھا قبل ملنا اے اللہ تم سے قبول کر لے میں دوڑ کر آ گئی ہوں بار بار اللہ جی راضی ہیں آپ اللہ جی آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور پھر صحیح کرتی ہیں آپ کو حاضہ یاد آتی ہے آپ کہتی ہیں نہیں ساتوں دن کوئی چھٹی نہیں ہے روزانہ تیرے گھر کے چکر لگاؤں گی روزانہ تیرے دین کی سربرندی کے لیے محنت اور کوشش کروں گی تیرے لیے ساری چیزوں کو اسلام کے زیر نگی کر دوں گی وہ مت اللہ اللہ تیرا کلمہ سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے تو مجھے اتنی توفیق اور ہمت دینا کہ میں یہ سمجھ جاؤں کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں اب کے امتحان اور بھی ہیں اب بھاگ رہی ہیں اب دوڑ رہی ہیں صحیح کر رہی ہیں اور بار بار اللہ جی سے کہہ رہی ہیں اللہ جی لا الہ الا اللہ وعدہ انجزا وعدہ ونصر عبدہ وحضم العذاب وعدہ اے مالک تو نے اکیلے نے سارے لشکروں کو شکل دے دی اب تو شکل دے دے پورے اسرائیل کو شکل دے دے اللہ جی شکل دے دے پورے کفار کو پورے مشرقین کو اسلام کو غلبہ دے دے اسلام کو سربلند کر دے تیرا دین ہے ہی سر بلند تیرا دین تو سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے میرے مالک پھر آپ جا رہی ہیں جاتے جاتے بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ ودا میں اور کر لوں اللہ کو راضی کر لوں اللہ جی دوبارہ آؤں گی یہ جو تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے نا دوبارہ ایمان بھرنے آؤں گی آپ اپنے لیے کئی عہد کی لسٹیں بنا رہی ہوں گی اللہ جی میں نے یہ یہ تبدیلیاں اپنے اندر لانی ہے آپ میری یہ تبدیلی لانے میں میری مدد کیجیے گا اللہ یہی آتے میرے اندر ہیں ان کو مجھے ٹھیک کرنا ہے آپ میری مدد کر دیجیے میں ان عادتوں کو اپنانا چاہتی ہوں اللہ جی مجھے یہ یہ کام ضرور کرنے ہیں آپ میرے اندر ہمت دے دیجیے آپ میرے میری مدد بنوا دیجیے تاکہ میرا حج حج مبرور بن جائے اور میں جب واپس آؤں تو جہاں سے گزر جاؤں لوگ کہیں کہ یہ حرم کا حاجی جا رہا ہے یہ پہلے ایسے تھا اب اس کا لباس بدل گیا ہے اب اس کا اخلاق بہترین ہو گیا ہے اب اس کا لیجا اور انداز بدل گیا ہے اب یہ پورا بدل کے آ گیا ہے اللہ جی مجھے ایسا ہی حاجی بنا دیجیے گا جس کو دیکھ کر آپ مسکرائیں اور جس کے لیے آپ جنت کے دروازے کھول دیں واخر ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا ان کا سمی علیم متب علینہ ان کا الرحیم